بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر دانیال خان سسٹمز پروگرامنگ کے ٹوئنٹی فسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ ٹائم ہم پروسیسرز کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ آپ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سا پروسیسر آپ کے پاس ہے یا آپ کس پروسیسر کو یوز کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ویریس ٹیسٹ ڈیفائن کیے تھے ہم نے بات کی تھی ایٹی ایٹی سکس ہے اسٹارٹ ایٹی ایٹی سکس ہے words eighty two eight six ہے تھری ایٹ سکس ہے فور ایٹ سکس ہے اور پھر پینٹیم پروسیسر ہے ہم نے ساروں کے لیے ویریس ٹیسٹ ڈیفائن کیے تھے سرٹن ٹیسٹ کیسز ڈیفائن کیے تھے اگر ہمیں ثابت ہو جاتا ہے کہ ایٹی ایٹی سکس پروسیسر نہیں ہے تو ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا eighty two eight six processor اگر وہ بھی نہیں ہے تو تھری ایٹ سکس اور فور ایٹ سکس کے لیے چیک کریں گے اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تھری ایٹ سکس ہے یا فور ایٹ سکس ہے ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو آپ پینٹیم ایم کے لیے ٹیسٹ کریں گے اور پینٹیم ایم کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اسپیشل انسٹرکشنز بھی اویلیبل ہیں جن کی مدد سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سا پروسیسر ہے کیونکہ پینٹیم کے اندر بھی آگے کئی ماڈلز اویلیبل ہیں پھر ہم نے کو پروسیسرس کی بھی بات کی تھی کہ کو پروسیسرس کو آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہو تو کو پروسیسر کو فرسٹلی ڈیٹیکٹ کس طرح سے کریں گے پھر سیکنڈلی ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد آپ یہ کیسے دیکھیں گے کہ وہ eighty eighty seven coprocessor ہے یا ٹو ایٹ سیون یا three eight seven coprocessor ہے اسے ہائر جو کو پروسیسر ہیں وہ آپ کو بتایا تھا کہ بلٹ ان ہوتے ہیں ود ان دا مائکرو پروسیسر تو اگر فور ایٹ سکس پروسیسر موجود ہے تو four eight seven coprocessor بھی موجود ہوگا یا پھر پینٹیم اگر پروسیسر موجود ہے تو اس کا فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ بھی ساتھ ہی بلٹ ان ہوگا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی پوائنٹ سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے ہم ایک پروگرام کی مدد سے اب جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے جو ٹیسٹ کیسز ہم نے ڈیفائن کیے تھے ان ٹیسٹ کیسز کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اور ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کون سا پروسیسر یوز کر رہے ہیں آئیے اب یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کے اندر سب سے پہلے ہم یہ ٹیسٹ کریں گے کہ کیا یہ ایٹی ایٹی سکس پروسیسر ہے اور اگر وہ ایٹی ایٹی سکس پروسیسر ہے پھر تو ہمارا جو پروسیجر ہے وہ ختم ہو جائے گا ریٹرن کر جائے گا اگر نہیں ہے تو وہ ٹو ایٹ سکس کے لیے چیک کرے گا اگر ٹو ایٹ سکس نہیں ہے پھر تھری ایٹ سکس اور فور ایٹ سکس کے لیے چیک کرے گا اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر پینٹیم کے لیے چیک کرے گا تو آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے انیشلی فلیگس کی ویلیو کو پش کیا فلیگس کی ویلیو کو اس لیے پش کر رہے ہیں تاکہ اس پروسیجر کے دوران فلیگس کی ویلیوز چینج ہوں گی آپ چاہتے ہیں جب یہ پروسیجر ریٹرن کرے تو فلیگس کی ویلیو جو ہیں وہ ان چینجڈ ہوں اس لیے فلیگس کی ویلیو کو پش کیا اور اس کو اسٹیک کے اندر اسٹور کر لیا پھر اس کے لیے سب سے پہلے ٹیسٹ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں ایٹی ایٹی سکس کا ایٹی ایٹی سکس کا جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہم چیک کرتے ہیں ففٹین ٹویلتھ بٹ کو ان تمام بٹس کی ویلیو ون ہونی چاہیے اگر آپ اس کی ویلیو زیرو بھی کرنے کی کوشش کریں گے یہ ویلیو زیرو نہیں ہو سکے گی یہ value all the time one رہے گی اس کو ہم بڑے سمپل طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم نے اے ایکس کی ویلیو کے اندر زیرو موو کیا ایکس اور کر کے اے اے ایکس ایکس کو کے کے ساتھ اس اندر ویلیو زیرو آ جائے گی پھر اے ایکس کی ویلیو کو اسٹاک میں پش کر دیا پش کرنے کے بعد اس ویلیو کو پاپ کر رہے ہیں انٹو فلیکس رجسٹر کے اندر ویلیو زیرو آ جانی چاہیے اب فلیکس رجسٹر کی ویلیو کو ہم ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں ریڈ کیسے کر رہے ہیں اگین کی ویلیو کو پش کر رہے ہیں اور پاپ کر رہے ہیں انٹو اے ایکس رجسٹر یعنی کہ ہم نے پہلے فلیکس کے اندر زیرو موو کرنے کی کوشش کی اور زیرو موو کرنے کے بعد ہم نے فلیکس کو ریڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور جو ویلو ریڈ کی ہے وہ اے ایکس کے اندر آ گیا اب اس ویلو کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے ہم 15 سے لے کے 12 یہ جو فور بٹس ہیں ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹیسٹ کیسے کر رہے ہیں اس کو اینڈ کر کے with the value F zero zero zero hex کے ساتھ اب آپ کے پاس جو ویلو آئی ہے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں F zero zero zero hex کے ساتھ اگر یہ جو ویلو اینڈ کا آپریشن پرفارم کرنے کے بعد اگر F zero zero zero zero hex بچ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام فور بٹس ٹویلتھ سے لے کے ففٹین تک یہ تمام کے تمام فور بٹس جو ہیں یہ سیٹ ہیں آل دو ہم نے اس کو زیرو کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کلیئر نہیں ہوئے یہ اسی طرح سے سیٹ ہیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایک ایٹی ایٹی سکس پروسیسر ہے کیونکہ ایسا صرف ایٹی ایٹی سکس پروسیسر کے اندر ہی پاسبل ہے تو ہماری آگے جمپ کی انسٹرکشن ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ویلو ایکول ہے تو وہ ہمارے اس لیبل کے اوپر جمپ کر جائے گی not two eight six not three eight six اس لیبل کے اوپر جمپ کر جائے گی اور یہاں سے آپ کا پروگرام جو ہے وہ پروسیجر جو ہے مے بی ریٹرن کر سکتا تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ ایٹی ایٹی سکس پروسیسر ہے اور آپ کو مزید کسی دوسرے پروسیسر کے لیے کوئی ٹیسٹ پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک سمپل ٹیسٹ یوز کیا یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کیا جو انڈر لائن پروسیسر جو آپ یوز کریں وہ ایٹی ایٹی سکس پروسیسر ہے یا نہیں ہے اگر وہ ایٹی ایٹی سکس نہیں ہے تو آپ آف کورس دوسرے ٹیسٹ کیسز یوز کرنے کے لیے دیکھیں گے کیا وہ ٹو ایٹ سکس یا تھری ایٹ سکس یا فور ایٹ سکس یا کوئی اور پروسیسر ہے یا نہیں ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر جو ہم نے لینگویج یوز کی ہے وہ اسمبلی لینگویج یوز کی ہے uh, کوئی دوسری لینگویج کوئی ہائر لیول لینگویج یوز کرنا مے بی یہاں پہ پاسبل نہ ہو کیونکہ آپ نے انسٹرکشن لیول کے اوپر جو انسٹرکشن کے بہیویئر ہیں ان کو آپ نے جج کرنا ہے اور اس بہیویئر سے آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ یہ کون سا پروسیسر ہے آئیے اب ہم نیکسٹ ٹیسٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھ یہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ ایٹی ایٹی سکس پروسیسر نہیں ہے تو کیا وہ ٹو ایٹ سکس پروسیسر ہے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر ہم سب سے پہلے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ویریبل رکھا ہوا ہے ڈی ایل ڈی ایل کے اندر انیشلی ویلو ہم نے موو کی تھی زیرو اس ویلو کو اب ایک انکریمنٹ کر لیتے ہیں زیرو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایٹی ایٹی سکس پروسیسر ہے بائی ون انکریمنٹ کریں گے تو وہ انڈیکیٹ کرے گا کہ وہ eighty two eight six processor ہے ایک اور انکریمنٹ کریں گے تو وہ انڈیکیٹ کرے گا کہ تھری ایٹ سکس پروسیسر ہے اینڈ سو آن اب ایٹی ایٹی سکس اگر وہ پروسیسر نہیں ہے تو وہ at least two eight six processor تو ہوگا تو اس لیے ہم نے اس ویریبل کو بائی ون انکریمنٹ کر دیا اب 286 کا ہم نے ٹیسٹ پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر ٹویلتھ سے بٹ جو ہیں وہ ہمیشہ کلیئر رہیں گے آپ ان کو سیٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ سیٹ نہیں ہو سکتے خیر ہم پھر بھی سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سیٹ کرنا بڑا سمپل ہے کہ آپ نے اے ایکس کے اندر ویلو موو کی سیون تھاؤزینڈ ہیگس اور اس ویلو کو اسٹیک میں پش کر دیا اور پاپ کر کے اس کو فلیکس میں موو کر دیا پاپ ایف کی انسٹرکشن کی مدد سے یہ ویلو آپ نے فلیکس کے اندر موو کر دی اب سیون ہیں یہ سیٹ ہیں اب دوبارہ سے اس کو ہم ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ریڈ کرنا بھی بڑا سمپل ہے کہ آپ نے فلیکس کی ویلو کو پش کیا اور پھر اس ویلو کو پاپ کر کے اے ایکس کے اندر موو کر لیا اس طرح سے فلیکس رجسٹر کے اندر آ گیا اب اس ویلو کو آپ اینڈ کر رہے ہیں تھاؤزینڈ اگر ریزلٹ زیرو آتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے ٹویلتھ سے لے کے فورٹینتھ بٹ جو ہیں یہ کلیئر ہے اگر ریزلٹ زیرو آتا ہے تو جمپ ایف زیرو کی نیکسٹ انسٹرکشن ہے یہ جمپ کر جائے گی اگر یہ جمپ کرتی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ٹو ایٹ سکس پروسیسر ہے اور اگر نہیں جمپ کرے گی تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس سے بھی کوئی ہائر پروسیسر ہے جہاں پہ کہ ہم اسے ہائر پروسیسر کے لیے چیک پرفارم کر سکتے ہیں جمپ کی انسٹرکشن آگے ایک لیبل کے اوپر جمپ کر رہی ہے جہاں سے آپ پروگرام جو پروسیجر ہے آپ کا ریٹرن کر سکتا ہے اکارڈنگلی اور اگر یہ انسٹرکشن نہیں جمپ کرتی تو آگے جو کوڈ ہے اس اگلی کوڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایل کی ویلو کو آپ نے اگین بائی ون انکریمنٹ کر دیا انکریمنٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ڈی ایل کے اندر کوڈ آ جائے گی for three eight six processor کیونکہ اگر یہ ٹو ایٹ سکس نہیں ہے تو یہ at least three eight six processor تو ہے ہی تھری ایٹ سکس پروسیسر اور فور ایٹ سکس پروسیسر کے بیچ میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ آپ الائنمنٹ چیک پرفارم کر سکتے ہیں الائنمنٹ چیک کیا چیز ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ ایسا ایڈریس ریفر کرتے ہیں جو کہ ملٹیپل آف فور نہیں ہے اور وہاں پہ آپ ایک ڈبل ورڈ رائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو in case of four eight six processor only alignment bit جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اور جو جس کی وجہ سے کہ ایکسیپشن آ کر ہوگی اور اس ایکسیپشن کو یوزر ٹریپ کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ جو آپ نے ایڈریس اسپیسیفائی کیا ہے پروگرامر یہ بتا سکتا ہے سافٹ ویئر یہ بتا سکتا ہے کہ وہ ایڈریس جو ہے ملٹیپل آف فور نہیں ہے جس کی وجہ سے زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا وہاں پہ ریڈ رائٹ آپریشن پرفارم کرنے کے لیے تو ہم اسی چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں رے ایک ویریبل ہے اس کو عام طور پہ اسمبلر جو ایڈریس اسپیسیفائی کرے گا وہ لائنڈ ہوگا اس ایڈریس کے اوپر آپ ایک ڈبل ورڈ رائٹ کر رہے ہیں وہ double word E A X کے اندر پڑا ہوا ہے یعنی کہ رے کی کا جو آس ایڈریس ہے وہ ای بی ایکس کے اندر موو کیا اور ای اے ایکس آپ رجسٹر کے اندر سرٹن جو بھی ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو اس ایڈریس کے اوپر پلیس کر دیا اب اس کے اس کے اندر الائنمنٹ بٹ کلیئر ہو جائے گا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی الائنمنٹ فالٹ نہیں آ کر ہوا الائنمنٹ صحیح ہے کیونکہ جو ارے کو ایڈریس اسائن ہوا ہوگا وہ الائنڈ ہوگا آپ شروع کے اندر پروگرام کے شروع کے اندر الائن کی ایک ڈائریکٹو یوز ہوتا ہے اسمبلر کے اندر وہ ڈائریکٹو یوز کر کے ویریبلس کو الائنڈ ایڈریسز اسائن کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ارے کو اس طرح سے الائنڈ ایڈریس اسائن کیا ہے اور ارے کا آپ آف ایڈریس اسپیسیفائی کر رہے ہیں تو یہ چیز فار شیور ہے کہ اس کا جو ایڈریس ہے وہ الائنڈ ہے تو اس کیس کے اندر الائنمنٹ بٹ سیٹ نہیں ہوگا وہ بٹ کلیئر ہو جائے گا تو جو کلیئرڈ ہے رجسٹر کی وہ آپ اسٹیک کے اندر پش کر دیں گے جس کے اندر الائنمنٹ بٹ کلیئر ہے اسٹیک کے اندر پش کر دی اور پش کر کے کے آپ نے ای اے ایکس اندر موو کر دی اور ای اے ایکس سے آپ اس کو ایک ویریبل جس کا نام ادھر ہم نے فرسٹ رکھا ہے اس ویریبل کے اندر پلیس کر دیتے ہیں پھر نیکسٹ آپ ایک ایسے ایڈریس کے اوپر ویلو موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ الائنڈ نہیں ہے یعنی کہ E B X plus one اگر ای بی ایکس الائنڈ ہے تو E B X plus one of course aligned نہیں ہے یعنی کہ ملٹیپل آف فور نہیں ہے تو اس ایڈریس کے اوپر آپ ڈبل ورڈ رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ای e ایکس کے اندر جو بھی ویلو پڑی ہوئی ہے وہ رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کریں گے تو الائنمنٹ بٹ سیٹ ہو جائے گا اگر یہ فور ایٹ سکس پروسیسر ہے تو اس صورت کے اندر جو بھی فلیگس کے اندر ویلو آئے گی وہ آپ نے اسٹیک کے اندر پش کر دیا اور پھر اس کو پاپ کر کے آپ ای e ایکس کے اندر موو کر دیتے ہیں پھر جو پریویس آپ کے پاس ویلو آئی تھی اس کو شفٹ رائٹ کر رہے ہیں ایٹین بٹس یعنی کہ جو الائنمنٹ بٹ ہے وہ بٹ نمبر زیرو کے اندر آ جائے گا اسی طرح ای e ایکس کے اندر اب جو جو آئی ہے ہے اس کو بھی آپ شفٹ رائٹ کر رہے ہیں ایٹین بٹس یعنی کہ alignment bit bit number zero کے اندر آ جائے گا اور باقی کے بٹس کو آپ اگنور کر رہے ہیں یعنی کہ فرسٹ کے اندر اور ای e ایکس کے اندر جو باقی کے بٹس رہ جاتے ہیں ان بٹس کو آپ اگنور کر رہے ہیں صرف زیرو بٹ کو آپ رکھ رہے ہیں ون کے ساتھ اینڈ کر کے فرسٹ کو بھی ون کے ساتھ اینڈ کیا اور ای اے ایکس کو بھی ون کے ساتھ اینڈ کیا باقی کے بٹس اگنور کر دیے اور پھر فرسٹ اور ای اے ایکس کو آپس میں آپ کمپیئر کر لیں اگر ان دونوں کو کمپیئر کریں گے اگر تو یہ فور ایٹ سکس پروسیسر ہے تو دونوں کی ویلیوز ڈفرینٹ ہوں گی اگر تھری ایٹ سکس پروسیسر ہے تو دونوں کی ویلیوز سیم ہوں گی تو زیڈ فلیگ کلیئر ہو جائے گا ان کیس یہ فور ایٹ سکس پروسیسر ہے کمپیئر کی انسٹرکشن کے بعد اور زیڈ فلیگ سیٹ ہو جائے گا ان کیس یہ تھری ایٹ سکس پروسیسر ہے تو کمپیئر کی انسٹرکشن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جمپ ایف ایکول یا جمپ ایف زیرو کی انسٹرکشن ہے جو کہ ایک کسی اور ایڈریس کے اوپر برانچ کر جائے گی ان کیس اگر تھری ایٹ سکس پروسیسر ہے اور اگر تھری ایٹ سکس نہیں ہے تو ہم ڈی ایل کو ایک اور دفعہ انکریمنٹ کریں گے اور ایک اس کے بعد ایک جمپ کی انسٹرکشن ہے جو کہ ایگزیکیوشن برانچ کر دے گی کسی اور ایڈریس کے اوپر ان کیس اگر یہ فور ایٹ سکس پروسیسر ہے اور وہاں سے پھر جو پروسیجر ہے وہ ریٹرن کر سکتا ہے سلائڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے دونوں کا چیک پرفارم کیا کہ تھری ایٹ سکس پروسیسر ہے یا four eight six processor accordingly ہم نے ڈیسائڈ کیا جو آپ کے پاس ویلیو آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کے پاس تھری ایٹ سکس ہے یا فور ایٹ سکس پروسیسر ہے اور اگر ان دونوں میں سے بھی کوئی پروسیسر نہیں ہے تو آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کیا یہ پینٹیم پروسیسر تو نہیں ہے پینٹیم پروسیسر کے لیے آپ کو بتایا تھا فلیگز رجسٹر کے اندر ایک بیٹ ہوتا ہے جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ processor C P U I D کے انسٹرکشن سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ فلیگز رجسٹر کا بٹ نمبر 21 ہے اگر آپ کا کوئی سافٹ ویئر اس بٹ کو سیٹ بھی کر سکتا ہے اور کلیئر بھی کر سکتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو پروسیسر ہے وہ C P U I D کی انسٹرکشن سپورٹ کرتا ہے اور وہ پھر ڈیفینیٹلی کوئی پینٹی ایم پروسیسر ہے تو آئیے کوڈ دیکھتے ہیں جس کی مدد سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ سی پی یو کی C P U I D کی انسٹرکشن پروسیسر سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے فلیگز رجسٹرز کی ویلیو کو اسٹاک میں پش کیا اور پھر اس کو پاپ کر کے ای ایکس رجسٹر کے اندر موو کر دیا اور ای ایکس رجسٹر کے اندر جو ویلیو آئی ہے یہ ایک ویریبل ٹیمپ کے اندر آپ اسٹور کر رہے ہیں پھر ای ایکس رجسٹر کے اندر آپ ون پلیس کرتے ہیں اور اس کو شفٹ لیفٹ کرتے ہیں ٹوینٹی ون ٹائمس یعنی کہ بٹ نمبر زیرو کو آپ موو کر کے position bit number twenty one کے اوپر لے کے جا رہے ہیں جو کہ C P U I D bit کی پوزیشن ہے اور پھر اس ویلیو کو آپ اسٹیک کے اندر پش کر رہے ہیں اور پش کرنے کے بعد اس کو فلیگز رجسٹر کے اندر پاپ کر رہے ہیں اس طرح سے یہ ہوگا کہ جو فلیگز رجسٹر ہے اس کے اندر جو C P U I D bit ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اور سیٹ کرنے کے بعد آپ پھر سے فلیگز رجسٹر کی ویلو کو اسٹیک میں پش کر رہے ہیں اور پش کر کے اس کو ای اے ایکس کے اندر پاپ کر رہے ہیں اور اس طرح سے آپ کے پاس کرنٹلی جو فلیگز رجسٹر کی ویلو ہے وہ آ جائے گی ای اے ایکس رجسٹر کے اندر پھر سملرلی اس ویلو کو آپ پھر سے زیرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیرو کرنے کے لیے اگین آپ ای e ایکس کے اندر زیرو پلیس کریں اور اس کو twenty one time shift left کریں شفٹ لیفٹ کرنے کے بعد اسٹاک میں پش کریں اسٹاک میں پش کرنے کے بعد فلیگس کے اندر اس کو پاپ کر لیں اب یہ جو ویلو فلیگس کے اندر آئی ہے اس کو اگین ریڈ کرنے کی کوشش کریں ریڈ کیسے کریں گے اس کو اسٹاک میں پش کریں گے اور کسی رجسٹر کے اندر پاپ کر لیں جو پریویس آپ کے پاس ویلو آئی تھی فلیگس کو پش کرنے کے بعد اور اب جو ویلو آپ کے پاس آئی ہے ان دونوں ویلوز کو آپ پھر کمپیئر کر رہے ہیں اس کے ٹوینٹی فرسٹ بٹ کو آپ آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں اسی طرح سے شفٹ رائٹ کر کے ٹوینٹی ون ٹائمس ان دونوں ویلوز کو جب آپ کمپیئر کریں گے تو یہ دونوں ویلوز جو ہیں سیم نہیں ہونی چاہیے ڈفرینٹ ہونی چاہیے اگر یہ دونوں ویلوز ڈفرینٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹوینٹی فرسٹ بٹ کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ والا جو پروسیسر ہے یہ ایک پینٹیم پروسیسر ہے اور اگر یہ ویلو اکول نہیں ہے تو اس کیس کے اوپر آپ کا یہ پروگرام جمپ کر سکتا جمپ کر کے کسی اور ایسی جگہ پہ برانچ کر جائے گا جہاں سے کہ آپ پروسیجر ریٹرن کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو پروسیسر آپ یوز کر رہے ہیں یہ پینٹیم پروسیسر ہے یا نہیں ہے اگر تو یہ پینٹیم پروسیسر ہے تو اس کے اوپر C P U I D کی انسٹرکشن آپ رن کر سکتے ہیں اور C P U I D کے انسٹرکشن آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ای اے ایکس رجسٹر کے اندر زیرو ویلیو پڑی ہوئی ہے تو C P U I D کے انسٹرکشن اپنا برانڈ نیم ریٹرن کرے گی اور اسی طرح سے اگر اس کے اندر ویلیو ون پڑی ہوئی ہے تو اپنا یہ ماڈل اسٹیپنگ آئی ڈی وغیرہ اس طرح دوسری انفارمیشن سرٹن رجسٹرس کے اندر ریٹرن کرے گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم C P U I D instruction کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر تاکہ ہم یہ ساری انفارمیشن گیٹ کر سکیں اس کے لیے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں ونس آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ پینٹیم پروسیسر ہے تو آپ اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں یہ کوڈ ہم نے سی لینگویج کے اندر ہی لکھی ہے لیکن اس کے اندر of course various assembly language instruction use کی گئی ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک رے ڈکلیئر کی ہے یہ رے آف کریکٹرز ہے اور اس کا نام ہے آئی ڈی آپ اس پروگرام کے اندر سب سے پہلے یہ کر رہے ہیں کہ ای e ایکس کی ویلیو وہ ایکس اور کر رہے ہیں ود اٹ سیلف اس طرح سے ای e ایکس کے اندر ویلیو آ جائے گی زیرو ای ایکس کے اندر ویلیو زیرو ہے اس کے بعد اگر C P U I D کی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی تو اس کیس کے اندر آپ کو برانڈ نیم ریٹرن ہوگا register E B X E D X اور ای سی ایکس کے اندر چاروں رجسٹر کے اندر فور فور ریٹرن ہوں گے اب ان کے اندر جو ویلوز ریٹرن ہوئی ہے وہ ہم اس رے آئی ڈی کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں ای بی کے اندر فرسٹ فور کریکٹر ہو جائیں گے ای ڈی ایس کے اندر نیکسٹ فور وہ آئی ڈی کے نیکسٹ فور بائٹس کے اوپر اسٹور ہو جائیں گے اور ای سی ایکس کے اندر نیکسٹ فور کریکٹر ہیں جو کہ اس سے اگلے جو فور کریکٹر آئی ڈی کے اندر وہاں پہ اسٹور ہو جائیں گے اس کے بعد آپ آئی ڈی کی جو رے ہے اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں پرنٹ ایف کے فنکشن کے تھرو ہم نے اس کو ڈسپلے کیا تو اس طرح سے برانڈ نیم جو ہے جو بھی اس نے ریٹرن کیا ہے C P U I D instruction نے وہ ڈسپلے ہو جائے گا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئی ڈی کے رے ہے آئی ڈی کے رے کے بعد ہم نے ایک کریکٹر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اس کریکٹر کو انیشلائز کیا ہوا ہے بائی نال یہ اس لیے کیا گیا تاکہ یہ جو آپ کے پاس برانڈ نیم ریٹرن ہوا ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکے یعنی کہ اس کے فوراً بعد اس رے کے ختم ہونے کے فوراً بعد جو کریکٹر آ رہا ہے وہ نال کریکٹر ہے جو کہ اسٹرنگ کے ٹرمینیٹر کے طور پہ کام کرے گا پھر ہم اسی طرح سے C P U I D instruction کو پھر سے یوز کر رہے ہیں لیکن اس دفعہ ای اے ایکس کے اندر ویلو ون پلیس کر رہے ہیں C P U I D کے انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس stepping I D model family وغیرہ اس طرح کی انفارمیشن سرٹن بٹس کے اندر ریٹرن ہوگی جو آپ کے پاس انفارمیشن ریٹرن ہوئی ہے وہ ای اے رجسٹر کے اندر ہے اس انفارمیشن کو آپ ٹیمپرلی ای سی ایکس کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں ایز اے بیک اپ پھر ای e ایکس کے اندر جو ویلوز پڑی ہوئی ہیں اس کو آپ ایف کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں ایف کے ساتھ اینڈ کریں گے تو اس طرح سے least significant four bits as it is رہیں گے اور باقی کے سارے بٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے جو لیسٹ سگنیفیکینٹ فور بٹس ہیں وہ اسٹیپنگ آئی ڈی ہے اس کو ہم نے اپنے ویریبل اسٹیپنگ آئی ڈی کے اندر موو کر لیا اسی طرح سے پھر سے ای e ایکس کے اندر ہم وہی ویلو جو ہمیں ریٹرن ہوئی تھی لوڈ کر رہے ہیں جو ای سی ایکس کے اندر ہم نے ایز بیک اپ اسٹور کی تھی تو ای سی ایکس اس ویلو کو ای اے ایکس کے اندر موو کر رہے ہیں اور پھر اس ویلو کو شفٹ رائٹ کر رہے ہیں four times four times shift right کرنے سے یہ ہوگا کہ اسٹیپنگ آئی ڈی کے جو فور بٹس ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں گے اور اب جو لیسٹ سگنیفیکینٹ فور بٹس ہیں وہ ماڈل کے ہیں باقی کے بٹس کو اگنور کرنے کے لیے ایف کے ساتھ ہم اینڈ کریں گے ایف کے ساتھ اینڈ کرنے سے ہائر جتنے بھی بٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے اور ای e اے ایکس کے اندر صرف ماڈل آئی ڈی رہ جائے گا ماڈل جو ہمارا ویریبل ہے اس کے اندر آپ نے ای اے ایکس کی ویلیو موو کر دیا اسی طرح سے ای سی ایکس کے اندر جو ویلیو ہم نے بیک اپ کی ہوئی تھی اگین اس کو ای اے ایکس کے اندر موو کر رہے ہیں اور ای ایکس کے شفٹ رائٹ کر رہے ہیں ایٹ ٹائمس اس طرح سے اسٹیپنگ آئی ڈی اور ماڈل جو لیس سگنیفیکنٹ ایٹ بٹس بنتے ہیں وہ سارے نکل جائیں گے اور فیملی کے جو فور بٹس ہیں وہ اب لیس سگنیفیکنٹ فور بٹس بن جائیں گے باقی کے بٹس کو اگنور کرنے کے لیے ایف کے ساتھ ہم اسے اگین اینڈ کر رہے ہیں اور اب جو ای e ایکس کی ویلیو رہ جاتی ہے اس کو فیملی کے اندر موو کر دیا یہ آپ کا فیملی کا نمبر آ گیا اسی طرح سے ای سی ایکس کو اگین ای ایکس کے اندر پلیس کیا اور ٹویلو بٹس آپ نے اس کو رائٹ شفٹ کر دیا ٹویلو بٹس رائٹ شفٹ کرنے سے اسٹیپنگ آئی ڈی ماڈل اور فیملی کے جو ٹویلو بٹس بنتے ہیں یہ سارے نکل جائیں گے اور لیز سگنیفیکنٹ ٹو بٹس کو رکھنے کے لیے اس کو تھری کے ساتھ اینڈ کر دیا اب یہ جو لیز سگنیفیکنٹ ٹو بٹس ہیں یہ ٹائپ کے ہیں تو اس کو آپ نے اپنے ویریبل ٹائپ ون کے اندر موو کر دیا اور پھر آپ پرنٹ ایف کی مدد سے تینوں ویلیوز ڈسپلے کر سکتے ہیں stepping I D model family اور ٹائپ ابھی جو ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے یہ ڈسکشن تھی پروسیسر آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر کہ آپ نے ٹیسٹ کیسز امپلیمنٹ کیا ہے یا پینٹی ایم پروسیسر اور اگر پینٹیم ہے تو C P U I D کے انسٹرکشن کو کیسے یوز کریں گے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا اب ہم اپنی ڈسکشن اسٹارٹ کرتے ہیں اباؤٹ کو پروسیسز اب ہم نے کو پروسیسز کے لیے ویریئس ٹیسٹ ڈیفائن کیے تھے فرسٹلی ایک ٹیسٹ ہم نے ڈیفائن کیا تھا جو کہ یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کو پروسیسر یوز بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور اگر کو پروسیسر یوز ہو رہا ہے پھر ہم یہ ڈیٹیکٹ کریں گے کہ وہ کون سا پرٹیکولر کو پروسیسر ہے جس کو کہ ہم یوز کر رہے ہیں اب آگے آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹلی ہم یہ ٹیسٹ کیسے کریں گے کہ کو پروسیسر موجود ہے یا نہیں ہے آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ٹیسٹ کیس ڈیفائن کیا تھا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے پروسیسر کو انیشلائز کریں گے کو پروسیسر کو رادر انیشلائز کریں گے اور انیشلائز کرنے کے بعد کنٹرول ورڈ کے ہائر بائٹ کو چیک کریں گے ہائر بائٹ کے اندر 3 پڑا ہونا چاہیے اگر اس کے اندر 3 پڑا ہوا ہے یعنی کہ اس کے بٹ نمبر 8 اور سیٹ ہیں تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کو پروسیسر موجود ہے تو یہی ہم ادھر کام کر رہے ہیں پہلے ایف کی انسٹرکشن یوز کر رہے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ انیشلائزیشن یہ کو پروسیسر کو انیشلائز کر دے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہوا ہے سی پی سی ڈبلو یہ کو پروسیسر کنٹرول ورڈ کے لیے اس ویریبل کے ہائر بائٹ کے اندر آپ زیرو پلیس کر رہے ہیں زیرو اس لیے پلیس کر رہے ہیں تاکہ آپ شیور ہوں کہ اس کے ہائر بائٹ کے اندر زیرو ہی پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر آپ جو کو پروسیسر کا کنٹرول ورڈ ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں اور ریڈ کر کے سی پی سی ڈبلو کے اندر موو اسے کر رہے ہیں ریڈ کیسے کر رہے ہیں آپ انسٹرکشن یوز کر رہے ہیں floating point store control word store کا جب ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پروسیسر سے اس ویلیو کو میمری میں موو کر رہے ہیں تو کنٹرول ورڈ کو یہ انسٹرکشن میمری میں موو کر رہی ہے کس میمری ایڈریس میں موو کر رہی ہے سی پی سی ڈبلو جو آپ نے اسپیسیفائی کیا سی پی سی ڈبلو کے اندر کنٹرول ورڈ آ جائے گا اس کنٹرول ورڈ کے ہائی بائٹ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے نیکسٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے اف کا اس کے اندر آپ یہی کر رہے ہیں کہ اس کو ٹائپ کاسٹ کیا ایز اے کریکٹر پوائنٹر اور پھر اس کے ایڈریس کو آپ نے ٹائپ کاسٹ کیا ایز اے کریکٹر پوائنٹر اور اس کے ہائر بائٹ کو ریڈ کر رہے ہیں ہائر بائٹ کی ویلو اگر از اکولس ٹو تھری ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کو پروسیسر موجود ہے کو پروسیسر اٹیچ ہوا ہوا ہے اور اگر یہ ویلو تھری کے اکولنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کو پروسیسر اٹیچڈ نہیں ہے جس کے اوپر کے میسج آ رہا ہے کو پروسیسر ناٹ فاؤنڈ اب آپ نے اتنا ڈیٹیکٹ کر لیا ہے کہ کو پروسیسر اویلیبل ہے یا نہیں ہے اب نیکسٹ اسٹیپ کے اندر آپ یہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کو پروسیسر اویلیبل ہے تو یہ کون سا کو پروسیسر ہے ایٹی ایٹی سیون ہے یا ٹو ایٹ سیون ہے یا تھری ایٹ سیون ہے یہ کیسے آپ پرفارم کر سکتے ہیں اس کے جو ٹیسٹ کیسز ہیں ان کو ہم نے کیسے امپلیمنٹ کیا آئیے اس نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر بھی ہم نے بالکل اسی طرح سے ایک ویریبل ہے اس ویریبل کے اندر جو پروسیسر کنٹرول ورڈ ہے اس کو ریڈ کر کے پلیس کر دیا ہم نے انسٹرکشن یوز کی اسٹور کنٹرول ورڈ کی floating point store control word کی اور اس انسٹرکشن کی مدد سے کو پروسیسر کا کنٹرول ورڈ ریڈ کیا اور وہ control word C P Z کے اندر آ گیا سی پی زیڈ کو اینڈ کیا جا رہا ہے ایف ایف سیون ایف کے ساتھ اس طرح سے جو انٹرپٹ انیبل ماسک فلیگ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا یہ اس کا بٹ نمبر سیون بنتا ہے کنٹرول جس طرح ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کنٹرول ورڈ کا بٹ نمبر سیون بنتا ہے اس بٹ نمبر سیون کو ہم نے کلیئر کر دیا اگر تو ایٹی ایٹی سیون ہے تو یہ کلیئر ہی رہے گا اگر یہ ہائر پروسیسر ہیں تو اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈونٹ کیئر ہوتی ہے جو کو پروسیسر ہے اس کی ویلیو کے بارے میں بادر نہیں کرتا کیونکہ جو ہائر کو پروسیسرز ہیں وہ ایکسیپشن جنریٹ کرتے ہیں ان کیس انہیں کوئی انویلڈ انسٹرکشن ملتی ہے جبکہ eighty eighty seven interrupt generate کرتا تو اس کیس کے اندر پھر آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کنٹرول ورڈ کو اب جب اس کا انٹرپٹ انیبل ماسک کلیئر ہو گیا کلیئر کرنے کے بعد اب جو آپ کے پاس ویلیو آئی ہے اس ویلیو کو آپ نے کنٹرول ورڈ کے اندر لوڈ کر دیا جب لوڈ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ value from memory to processor transfer کر رہے ہیں تو یہ سی پی زیڈ جو ویریبل ہے اس کی ویلو کو پروسیسر کے کنٹرول ورڈ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی اب آپ اس فلیگ کو سیٹ کر رہے ہیں جیسے اس وقت تو آپ کو شور ہے کہ وہ فلیگ کلیئر ہو گیا اور کلیئر کرنے کے بعد آپ اس کو پھر سے سیٹ کر رہے ہیں سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں in case of F D I S I کی انسٹرکشن سے یہ انسٹرکشن آپ کو بتایا تھا کہ ایٹی ایٹی سیون کے اندر جو انٹرپٹ انیبل ماسک ہے اس کو سیٹ کر دیتی ہے اور in case of higher coprocessors یہ انسٹرکشن اگنور ہو جاتی ہے اگر یہ فلیگ سکسیسفلی سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ eighty eighty seven coprocessor ہے اور اگر انسٹرکشن اگنور ہو ہے اور یہ سیٹ نہیں ہوا تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ ایٹی ٹو ایٹ سیون یا تھری ایٹ سیون کوئی ہائر کو پروسیسر ہے ایسا کرنے کے لیے ہم نے فرسٹلی جو کنٹرول ورڈ تھا اس کو ریڈ کیا ایف ایف سیون ایف کے ساتھ اینڈ کیا اور اینڈ کرنے کے بعد اس طرح سے کلیئر کر دیا انٹرپٹ انیبل فلیگ اور واپس کنٹرول ورڈ کے اندر لوڈ کر دیا by means of instruction floating point load control word سے پھر F D I S I کی انسٹرکشن نے اس فلیگ کو سیٹ کر دیا پھر ہم اگین اس کنٹرول ورڈ کو ریڈ کر رہے ہیں floating point store control word کی انسٹرکشن کی مدد سے اب جب اس ویلو کو ریڈ کر رہے ہیں تو ہم اس کے اندر بٹ نمبر سیون کو چیک کریں گے اگر بٹ نمبر سیون جو ہے وہ ون ہو گیا ہوا ہے F D I S I کی انسٹرکشن کی مدد سے تو اس کا مطلب ہے یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ eighty eighty seven coprocessor ہے اور اگر نہیں ون ہوا تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ ٹو ایٹ سیون یا کوئی ہائر کو پروسیسر ہے یہ چیک کرنے کے لیے ہم سیونتھ بٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ کی انسٹرکشن یوز کر رہے ہیں جو ویریبل جس کے اندر ہم نے کنٹرول ورڈ کو اسٹور کیا ہے سی پی زیڈ اس کو ایٹی ہیگس کے ساتھ ٹیسٹ کر رہے ہیں سیونتھ بٹ اس طرح سے ٹیسٹ ہو رہا ہے اگر سیونتھ بٹ زیرو ہے تو اس انسٹرکشن کے ریزلٹ میں زیڈ فلیگ سیٹ ہو جائے گا اور اگر وہ ون ہے تو زیڈ فلیگ سیٹ نہیں ہوگا اور ون اسی صورت میں ہوگا جب یہ eighty eighty seven coprocessor ہے تو جمپ اف ناٹ ایکول کی انسٹرکشن اسی صورت میں جمپ کرے گی جب یہ eighty eighty seven coprocessor ہے اور اگر اس سے ہائر کو پروسیسر ہے تو یہ انسٹرکشن جمپ نہیں کرے گی تو آپ اکارڈنگلی کنٹرول کو برانچ کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھ کے کہ یہ یہ eighty eighty seven coprocessor ہے تو کنٹرول کہاں جانا چاہیے اور ایٹی ٹو ایٹ سیون یا three eight seven coprocessor ہے تو کنٹرول کہاں جانا چاہیے یہ تو ہم نے چیک پرفارم کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ eighty eighty seven coprocessor ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم پروپ کر لیتے ہیں کہ یہ eighty eighty seven coprocessor نہیں ہے یہ کوئی ہائر کو پروسیسر ہے تو ہمیں ہائر کو پروسیسر کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ two eight seven coprocessor ہے یا three eight seven coprocessor ہے ٹیسٹ پرفارم کرنا پڑے گا آئیے دیکھتے ہیں اس ٹیسٹ کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم نے بات کی تھی کہ eighty two eight seven coprocessor کے اندر اگر کسی آپریشن کا ریزلٹ انفینیٹی آتا ہے تو اس انفینٹی کے سائن کو آپ ریورس نہیں کر سکتے جبکہ 387 کے اندر آپ اس سائن کو ریورس کر سکتے ہیں اب اسی چیز کو ہم ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کوڈ کے اندر ہم نے سب سے پہلے پروسیسر کو کو پروسیسر کو انیشلائز کیا پھر اس کے اندر ون لوڈ کیا ہے اور پھر زیرو لوڈ کیا ہے ایف لوڈ کی انسٹرکشن کی مدد سے پہلے ون لوڈ کیا اور ایف لوڈ زیڈ کی انسٹرکشن کی مدد سے آپ نے کو پروسیسر کی اسٹیک میں زیرو لوڈ کیا پھر آپ نے ڈویژن پرفارم کی یعنی کہ ون کو ڈیوائڈ کیا وتھ زیرو جو ریزلٹ ہے وہ بھی اسٹیک کے اندر آ گیا اب یہ جو ریزلٹ آیا ہے اس کے سائن کو آپ ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایف سی ایچ ایس کی انسٹرکشن کی مدد سے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر یہ سائن ریورس ہو جائے گا سکسیسفلی تو یہ 386 ایٹ سکس کو پروسیسر ہے اور اگر نہیں ریورس ہوگا تو یہ 286 ایٹ سکس کو پروسیسر ہے اور اس کو ریورس کرنے سے پہلے ہم نے جو ویلو ہمارے پاس ریٹرن ہوئی تھی اس ویلو کو آپ نے پریویسلی ایس ٹی کے کے اندر اسٹور کر لیا اور پھر اس سائن کو ریورس کیا یعنی کہ اسٹیک کے اندر اس کو سیو کر لیا ہے اور سیو کرنے کے بعد اس کے سائن کو ریورس کیا اب یہ جو دونوں ویلوز پڑی ہوئی ہیں ایک تو جو پریویس انفینٹی آپ کے پاس ریزلٹ آیا تھا اور سائن ریورس کرنے کے بعد جو آپ کے پاس انفینٹی کا ریزلٹ آیا یہ دونوں ویلوز کو پروسیسر کے اسٹیک میں پڑی ہوئی ہیں ان دونوں ویلوز کو ہم آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں ایف کمپیئر کی انسٹرکشن کی مدد سے F C O M double P کی انسٹرکشن سے ڈبل پی کی مدد سے یہ ہوگا کہ دونوں ویلیوز کمپیئر ہونے کے بعد اسٹیک میں سے پاپ ہو جائیں گی تو ان دونوں کو ہم نے آپس میں کمپیئر کیا اور کمپیئر کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویلیو زیرو ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے جو ہمارے پاس اسٹیٹس ورڈ ہے اس اسٹیٹس ورڈ کو ریڈ کرنا پڑے گا اسٹیٹس ورڈ کو ہم نے ریڈ کیا سی پی زیڈ ویریبل کے اندر اس سی پی زیڈ ویریبل کا ہائی بائٹ ایچ کے اندر موو کیا اور ایس ایچ ایچ ایف کی انسٹرکشن کی مدد سے اس کو فلیگز رجسٹر کے لو بائٹ کے اندر موو کر دیا اب آپ کو بتایا تھا کہ سی تھری بٹ یوز ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے یہ ویلوز اکول ہیں یا نہیں ہیں سی تھری بٹ کو انسائڈ کرے گا اس طرح سے زیڈ فلیگ کے ساتھ اگر سی تھری بٹ سیٹ ہے تو زیڈ فلیگ بھی سیٹ ہو جائے گا جب آپ نے ایسے ایچ ایف کی انسٹرکشن یوز کیا تو اس کا اسٹیٹس ورڈ ٹرانسفر ہو گیا فلیگز رجسٹر کے لو بائٹ کے اندر جب وہ لو بائٹ کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے تو جو سی تھری بٹ ہے وہ کو انسائڈ کر رہا ہے ود دا زیڈ فلیگ اور زیڈ فلیگ کا اس کیس میں ون ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ both the values are equal if both the values are equal تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ two eight seven coprocessor ہے ایسا ہونے کی صورت میں آپ برانچ کر سکتے ہیں کسی لوکیشن پہ جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ 287 eight seven coprocessor detect کرنے کے بعد آپ برانچ کرنا چاہتے ہیں تو جمپ اف ایکول کی انسٹرکشن کی مدد سے آپ برانچ کر سکتے ہیں اور اگر یہ انسٹرکشن برانچ نہیں کرتی تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ 387 ایٹ سیون کو پروسیسر ہے تھری ایٹ سیون اور four eight seven coprocessors دونوں سملر ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو مائکرو پروسیسر ہے یہ 386 ایٹ سکس یوز کیا جا رہا ہے یا 486 ایٹ سکس یوز کیا جا رہا ہے اگر 486 ایٹ سکس یوز کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 487 eight seven coprocessor attached ہے اور اگر 386 کیا جا رہا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 387 eight seven coprocessor use کیا جا رہا ہے ادر وائز اور 487 کو ڈسٹنگوش ڈائریکٹلی کرنا پاسبل نہیں ہے مائکرو پروسیسر آپ کو پتا چل جائے کون سا اٹیچڈ ہے تو اس کے اکارڈنگلی آپ یہ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں کہ 387 ہے یا 487 ہے میرا خیال ہے ہم نے پروسیسرس کے بارے میں کافی ڈسکشن کر لیا ہے ہم نے سارا کچھ ڈسکس کر لیا ہے کہ آپ یہ کیسے ڈسائڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا مائکرو پروسیسر اٹیچڈ ہے اور یہ کیسے ڈسائڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا کو پروسیسر اٹیچڈ ہے اور اگر پینٹیم پروسیسر اٹیچڈ ہے تو آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ پینٹیم کا کون سا ماڈل اٹیچڈ ہے ہم نے اس کے بارے میں تقریباً ساری ڈسکشن کر لی ہے اب نیکسٹ جو ہم ٹاپک اسٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ اباؤٹ کی بورڈ ہے کی بورڈ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں ہم نے بات کی تھی کہ کی بورڈ کنٹرولر جو انٹرپٹ ریکویسٹ لیول یوز کرتا ہے وہ انٹراپٹ ریکویسٹ لیول ون ہے جس کی وجہ سے جو انٹراپٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ انٹرپٹ نائن ہیگس ہے جب بھی کی بورڈ سے آپ کی پریس کریں گے تو انٹراپٹ نائن ہیکس جنریٹ ہوگی جو کی بورڈ سے آپ نے کی پریس کی ہے اس کی اسکین کوڈ جاتی ہے پورٹ سکسٹی ہیگس کے اوپر پورٹ سکسٹی ہیکس سے انٹراپٹ نائن ہیکس اس اسکین کوڈ کو ریڈ کرتی ہے اور کنورٹ کرتی ہے انٹو ایس کی کریکٹر اور اس ایپس کی کریکٹر کو وہ پلیس کر دے گی ایک کی بورڈ بفر کے اندر ہم نے کی بورڈ بفر کے بارے میں بھی ڈسکشن کی تھی کہ کی بورڈ بفر ایک طرح کا سرکولر بفر ہے اور اس کا ایک ٹیل ہوتا ہے اور ایک ہیڈ ہوتا ہے اور یہ جو بفر ہے یہ بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر مینٹین کیا جا رہا ہے اب اس کے علاوہ کی بورڈ کے اندر کچھ اور چیزیں ڈسکس کرنی رہتی ہیں جو کہ ہم آج ڈسکس کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ کی بورڈ کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کی بورڈ کو جب ہم کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کا مطلب ہے کہ کی بورڈ کے اندر سرٹن ایسی چیزیں ہیں ایسے پیرامیٹرز ہیں جس کو کہ آپ پروگرامیٹکلی کنٹرول کر سکتے ہیں فار ایگزامپل اس کا ٹائپ میٹک ریٹ یعنی کہ جب آپ کی پریس کرتے ہیں کی پریس اگر آپ دبائے رکھیں کی کو پریس کیے رکھیں اگر کی کو تو تھوڑی دیر بعد کی رپیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اب کس ریٹ کے اوپر کی نے رپیٹ ہونا ہے وہ اس کا ٹائپ میٹک ریٹ کہلاتا ہے اور مور اوور uh, اس کے بیچ میں ایک ڈیلے آتا ہے ڈیلے تب آتا ہے جب آپ کی کو پریس کرتے ہیں اور تھوڑی دیر پریس کیے رکھیں تو ایک سرٹن ڈیلے کے بعد کیز ریپیٹ ہونا شروع ہوں گی وہ جو ریپٹیشن کے بیچ میں جو ڈیلے آ رہا ہے فرسٹ ٹائم پریس کرنے اور اس کی کے ریپیٹ ہونے میں جو ڈیلے آ رہا ہے اس ڈیلے کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ٹائپ میٹک ریٹ کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے کی بورڈ کے اوپر آپ کو آپ نے کچھ ایل ای ڈیز نوٹ کی ہوں گی ایک اسکرول لاک کے لیے ہوتی ہے ایک نم لاک کے لیے ہوتی ہے اور ایک کیپس لاک کے لیے ہوتی ہے تو ان ایل ای ڈیز کو آن آف بھی ہم پروگرامیٹکلی کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے پروگرامیٹکلی کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن یہ سب دیکھنے سے پہلے ہم کچھ کی بورڈ کنٹرولر کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے اس کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو کی بورڈ ہے وہ کی بورڈ کنٹرولر کے ساتھ اٹیچڈ ہے کی بورڈ اور کی بورڈ کنٹرولر کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ سنکرونس کمیونیکیشن ہے ہم نے ایک ڈیوائس ڈسکس کیا تھا UART UART serial communication perform کرتا ہے لیکن وہ اے سنکرونس ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسٹارٹ اور اینڈ بٹ اس کے ساتھ سینڈ کرنے پڑتے ہیں لیکن کی بورڈ کنٹرولر ہے اور کی بورڈ کے بیچ میں سنکرونس کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کا مطلب بیچ میں ٹائمنگ سگنل انوالوڈ ہے کوئی اینڈ اور اسٹارٹ بٹ آپ کو نہیں ریکوائرڈ جو کی بورڈ سے آپ نے کی پرس کی ہے ہر کی کی اپنی ایک اسکین کوڈ ہوتی ہے وہ اسکین کوڈ ٹرانسفر ہوگی synchronously on to the keyboard controller keyboard controller کے اندر آپ کے پاس دو ایسے پورٹس ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں ایک پورٹ سکسٹی ہیگز اور دوسرا پورٹ سکسٹی فور ہیگز جو آپ نے اسکین کوڈ پریس کیا ہے وہ جا کے پورٹ 60 ہیگس کے اوپر اسٹور ہوگی اور پورٹ 64 فور ہیگس جو ہے یہ ایک طرح کا اسٹیٹس رجسٹر ہے اس کے اندر ویریس اسٹیٹس اسٹور ہوتے ہیں اباؤٹ دا کی بورڈ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ پورٹ 64 فور ہیگس کی کیا سگنیفیکینس ہے جب سکسٹی ہیگس کے اوپر ڈیٹا آتا ہے تو کی بورڈ کنٹرولر پروسیسر کو کیسے بتاتا ہے کہ میرے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے جس کو کہ آپ پروسیس کریں کی بورڈ کنٹرولر پک کے تھرو مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پک کا I R Q one use کرے گا interrupt request level one use کرے گا اور پک آگے مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرنے کی اٹمپٹ کرے گا in case microprocessor interrupt ہو جاتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں انٹرپٹ نائن ایگزیکیوٹ ہوگی وہ پورٹ سکسٹی ہیک سے ڈیٹا ریسیو کر کے اس کو پروسیس کر کے کی بورڈ بفر کے اندر پلیس کر دے گی ہم نے اب جو چیزیں ڈسکس کرنی ہے اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کی بورڈ کنٹرولر کے اندر دو پورٹس ہیں ایک سکسٹی ہیگز اور ایک سکسٹی فور ہیگز اور جو کی بورڈ ہے اس کے اندر جو کیز ہیں تمام وہ ایک گریڈ کی طرح ہے آپ سمجھیں کہ ایک گریڈ ہے اور جس پوائنٹ کے اوپر وہ گریڈ میٹ کر یہ اس پوائنٹ کے اوپر ایک سوئچ لگا ہوا ہے اور وہ سوئچ آپ کا کی بورڈ کا بٹن ہے اور اس سوئچ کے پریس ہونے کے اوپر ایک سرٹن اسکین کوڈ جنریٹ ہوتی ہے جو کہ سنٹرونسلی کی بورڈ کنٹرولر تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس ڈائگرام کو دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ دو پورٹس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں ایک پورٹ 60 ہیگز اور ایک پورٹ 64 فور پورٹ 60 ہیگز کے اوپر آپ کو بتایا کہ ڈیٹا پڑا ہوگا جو بھی ڈیٹا آپ سینڈ کر رہے ہیں کی بورڈ ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے لیکن اس کو آپ آؤٹ پٹ بھی پرفارم کر سکتے ہیں keyboard controller at times keyboard کو سرٹن ڈیٹا بھی سینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر یہ آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی بن جاتا ہے لیکن وہ data as such control data ہوتا ہے وہ کوئی ایس کی کریکٹرز نہیں ہوتے آگے چل کے ہم دیکھیں گے وہ ڈیٹا کس طرح سے سینڈ کیا جا سکتا ہے تو پورٹ سکسٹی ہے صرف ڈیٹا ریسیو نہیں کیا کر رہا اس کے تھرو ڈیٹا سینڈ بھی کیا جا رہا ہے تو پورٹ سکسٹی ہے بائی ڈائریکشنل ہے ڈیٹا ریسیو اور سینڈ کرنے کے کام آ رہا ہے پورٹ 64 four hex keyboard controller کا اسٹیٹس اسٹور کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس پورٹ 64 فور ہیگز کے اندر جو ویریس بٹس ہیں ان کی کیا سگنیفیکینس ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹ نمبر 0 جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آؤٹ پٹ بفر از فل یعنی کہ جب آپ ڈیٹا آؤٹ پٹ کر رہے ہیں تو آؤٹ پٹ کرنے سے پہلے آپ آؤٹ پٹ بفر کو چیک کریں گے کہیں آؤٹ پٹ بفر فل تو نہیں ہے اور جب تک آؤٹ پٹ بفر فل ہے آپ نیکسٹ بائٹ کو سینڈ نہیں کر سکتے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک آؤٹ پٹ بفر جو ہے ایم ٹی نہ ہو جائے اور ایم ٹی ہونے کے اوپر ہی آپ نیکسٹ بائٹ سینڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے جب کی بورڈ کے تھرو آپ ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں ریسیو کے کیس کے اندر اگر پورٹ سکسٹی ہیکس کے اوپر آپ نے ڈیٹا رائٹ کیا اور ابھی وہ ڈیٹا ان پٹ نہیں ہوا تو نیکسٹ بائٹ اس پہ رائٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پریویس بائٹ ان پٹ نہ ہو یہ کیسے پتا چلے گا پریویس بائٹ ان پٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بٹ نمبر ون سے پتا چلے گا بٹ نمبر ون انڈیکیٹ کرتا ہے کہ input buffer is full اگر اس اس بٹ کی ویلو ون ہے تو اس کا مطلب ہے ان پٹ بفر از فل ڈیٹا ان پٹ کرنے سے پہلے اس بٹ کو چیک کرنا پڑے گا اور جب تک وہ بفر فل ہے مزید ڈیٹا ان پٹ نہیں کیا جا سکتا بٹ نمبر فور سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کی بورڈ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے کی بورڈ ایکٹیو ہونے کی صورت میں اس بٹ کی ویلو ون ہوگی بٹ نمبر فائیو سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کسی ان پٹ پٹ آؤٹ ایرر کے دوران ہو سکتا ہے کہ ٹائم آؤٹ ایرر آ ہو اگر آؤٹ پٹ کے دوران ٹائم آؤٹ ایرر آ کر ہوا ہے تو بٹ نمبر فائیو کی ویلو ون ہوگی اور اسی طرح سے اگر ان پٹ کے دوران کوئی ٹائم آؤٹ ایرر آ کر ہوا ہے بٹ نمبر سکس کی ویلو رادر ون ہوگی بٹ نمبر سیون یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کسی قسم کا پیرٹی ایرر تو نہیں آ کر ہوا آف کورس کی بورڈ کے تھرو جب ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے ایک وائر کے تھرو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے تو پاسبل ہے کہ کسی قسم کا ایرر آ کر ہو اور ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے وہی پیرٹی یوز کی جا رہی ہے تو اگر کسی قسم کا پیرٹی ایرر آ کر ہوتا ہے تو بٹ نمبر سیون کی ویلیو ون ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کی بورڈ سے کمیونیکیشن کے دوران جو ڈیٹا ریسیو کیا گیا یا سینڈ کیا گیا ہے اس کے اندر پیرٹی ایرر آیا اس کے اندر ایرر آ کر ہوا ہے اسی طرح سے آپ اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے جو ٹائپ میٹک ریٹ ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کس طرح سے ٹائپ میٹک ریٹ کو آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن ٹائپ میٹک ریٹ کو چینج کرنے کے لیے ان بریف جو آپ کو کام کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اس کو ایک کنٹرول بائٹ اسپیسیفائی کرنا پڑے گا جو کی بورڈ ہے کی بورڈ کو ایک کنٹرول بائٹ سینڈ کرنا پڑے گا اس بائٹ کے اندر یہ انفارمیشن ہوگی کہ ٹائپ میٹک ریٹ کیا رکھنا ہے اور سیکنڈلی یہ انفارمیشن ہوگی کہ ڈیلے کتنا رکھنا ہے یعنی کہ کی کے پریس ہونے کے بعد کتنی دیر بعد رپیٹ کرنا شروع کرنا ہے ڈیلے کتنا ہوگا یہ انفارمیشن آپ ایک کنٹرول بائٹ کی مدد سے کی بورڈ کو اسپیسیفائی کریں گے کیسے اسپیسیفائی کریں گے اس کی ڈیٹیل آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بائٹ کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیسٹ سگنیفیکینٹ فائیو بٹس ہیں ہیں وہ یہ شو کر رہے کہ ٹائپ میٹک ریٹ کیا ہوگا اگر ان فائیو بٹس ساروں کی ویلو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ٹائپ میٹک ریٹ ہے وہ کریکٹرز پر سیکنڈ ہے یعنی کہ جو ریپٹیشن ہوگی آف کریکٹرس دو ریپیٹ ہوں گے پر سیکنڈ اسی طرح سے اگر اس کی ویلو ون زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے جو ٹائپ میٹک ریٹ ہے وہ ٹو پوائنٹ ون پر سیکنڈ ہے اسی طرح سے ٹریپل ون زیرو ون اگر ویلو ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے two point three character second ہے and so on various values available ہیں میکسیمم جو ٹائپ میٹک ریٹ ہوگا وہ زیرو ہونے پہ ہوگا اگر اس کی ویلو زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ٹائپ میٹک ریٹ ہے وہ تھرٹی کریکٹرس پر سیکنڈ ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر جو کریکٹر آپ نے پریس کیا ہوا ہے وہ تھرٹی ٹائمس رپیٹ ہوگا تھرٹی ٹائمس ان پٹ ہوگا پھر دوسری جو اس بائٹ کے اندر انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلے کتنا رکھنا ہے یعنی کہ کی کو پریس کرنے کے بعد کتنے ڈیلے کے بعد کی نے ریپیٹ ہونا شروع ہو جانا وہ ڈیلے آپ بٹ نمبر سکس اور فائیو کے اوپر اسپیسیفائی کریں گے اگر ان بٹس کی زیرو زیرو ہے یہ اسپیسیفائی کرتا ہے delay of quarter of a second اسی طرح ان کی ویلو اگر زیرو ون ہے یہ اسپیسیفائی کرتا ہے delay of half of a second اور اگر اس کی ویلو ون زیرو ہے اگین یہ سگنیفائی کرتا ہے delay of quarter of a second اور اگر اس کی ویلو ون ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ڈیلے آف ون سیکنڈ تو اس لحاظ سے آپ نے جو بھی ٹائمیٹک ریٹ رکھنا ہے اور جو بھی آپ نے ڈیلے رکھنا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ ایک ویلو بنا سکتے ہیں اور یہ ویلو آپ کو کسی طریقے سے کی بورڈ کو سینڈ کرنی پڑے گی کی بورڈ کنٹرولر جو ہے اس کے اندر آف کورس اس کا اپنا ایک میکنزم ہے جس میکنزم کے تھرو ورک کر رہا ہے اس کو ڈیٹا سینڈ کرنا اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ جسٹ پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیں اور وہ ڈیٹا ریسیو کر لے گا اور اس کو ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے آپ کو سرٹن رولس فالو کرنے پڑیں گے آپ کو دیکھنا پڑے گا ان پٹ بفر فل تو نہیں ہے یا آؤٹ پٹ بفر فل تو نہیں ہے اور ان رولس کو فالو کرتے ہوئے ہی آپ اس کو کریکٹلی ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں پورٹ کے اوپر آپ جسٹ ڈیٹا رائٹ کر لیں تو اس سے پاسبل ہے کہ وہ ڈیٹا کریکٹلی ریسیو نہ ہو اور یہ آپ کو نہ پتہ چل سکے کہ ڈیٹا کریکٹلی ریسیو ہوا ہے یا نہیں ہوا تو سرٹن رولس جو ہمیں فالو کرنے پڑیں گے کی بورڈ کو ڈیٹا کریکٹلی سینڈ کرنے کے لیے وہ رولس کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں جب آپ ان پٹ ریسیو کر رہے ہیں تو ان پٹ کے کیس کے اندر جو بھی ان پٹ ریسیو کی جائے گی وہ پورٹ سکسٹی ہیگس کے اوپر ریسیو کی جائے گی یعنی کہ کی بورڈ سے جو بھی کریکٹر پریس ہوا ہے اس کی scan code port sixty hex کے اوپر آئے گی اور جب ان پٹ آ جاتی ہے اور جب تک وہ ان پٹ ریسیو نہیں ہوتی پورٹ سکسٹی فور ہیگس کے اندر ان پٹ بفر فل کا جو بیٹ ہے وہ سیٹ رہے گا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ابھی سکسٹی ہیکس پورٹ کے اوپر ڈیٹا موجود ہے جو کہ ان پٹ کا ڈیٹا ہے اور اس کے اوپر اوور رائٹ نہ کیا جائے اے پروگرام جو کہ ڈیٹا سینڈ یا ریسیو کرنا چاہ رہا ہے تھرو کی بورڈ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس بٹ کو پہلے ریڈ کرے اور دیکھے کہ ان پٹ بفر کہیں فل تو نہیں ہے اور اگر ان پٹ بفر فل ہے تو وہ مزید ڈیٹا ان پٹ نہیں کر سکتا یا پورٹ سکسٹی ہیکس کے اوپر رائٹ نہیں کر سکتا جب پورٹ سکسٹی ہیکس کو ریڈ کر لیا جائے گا اور وہ ڈیٹا جو پورٹ سکسٹی ہیکس کے تھرو آیا تھا وہ کنزیوم ہو جائے گا پھر ہی آپ پورٹ سکسٹی ہیکس کو رائٹ کر سکتے ہیں پورٹ سکسٹی ہیکس کو جب رائٹ کریں گے تو رائٹ کرتے ساتھ ہی آؤٹ پٹ بفر فل کا جو بٹ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس وقت آؤٹ پٹ بفر فل ہے اور ابھی کی بورڈ نے کی بورڈ کنٹرولر سے یہ ڈیٹا ریسیو نہیں کیا جوں ہی کی بورڈ کی بورڈ کنٹرولر سے یہ ڈیٹا ریسیو کر لے گا output buffer empty ہو جائے گا یہ بٹ کلیئر ہو جائے گا تو ایک جو پروگرام سکسٹی ہیگس کے اوپر رائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو فرسٹلی اس بٹ کو چیک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آؤٹ پٹ بفر فل ہے یا ایم ٹی ہے اور جب تک فل ہے وہ ڈیٹا رائٹ نہیں کر سکتا اور اگر کی بورڈ نے کریکٹلی اس ڈیٹا کو ریسیو کر لیا ہے تو اس صورت میں کی بورڈ واپس ایک اکنالجمنٹ بائٹ سینڈ کرے گا اور اس اکنالجمنٹ بائٹ کی جو ویلو بنتی ہے وہ ایف اے بنتی ہے ان ہیگز ڈیسیمل اگر آپ کو واپس سینڈ کرنے کے بعد آپ سکسٹی ہیکس کو ریڈ کرتے ہیں اور واپس آپ کو ویلو ایف اے ملتی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ بائٹ کریکٹلی ٹرانسمٹ ہو گیا سکسیزفلی ٹرانسمٹ ہو گیا اور یہ ایک طرح کی اگنالجمنٹ ہے بائی دا کی بورڈ کہ اس نے ڈیٹا ریسیو کر لیا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بورڈ کو ڈیٹا سینڈ uh, کر سکتے ہیں کی بورڈ کو ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے سرٹن آپ کو چیکس پرفارم کرنے پڑیں گے input buffer full firstly check کرنا پڑے گا رائٹ کرنے کے بعد آؤٹ پٹ بفر چیک کرنا پڑے گا اور جب آؤٹ پٹ بفر ایم ہو جاتا ہے پھر آپ کو یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ کی بورڈ سے سکسیزفل اکنالجمنٹ ریسیو ہوئی ہے یا نہیں ریسیو ہوئی اور اکنالجمنٹ اگر نہیں ریسیو ہوئی تو مے بی آپ کو پھر سے ریسینڈ کرنا پڑے گا ڈیٹا آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو ڈیٹا سینڈ کر کے کنٹرول بائٹ سینڈ کر کے آپ ٹائپ میٹک ریٹ اور ڈیلے کو چینج کر سکتے ہیں مور اوورس آپ جو اس کی ایل ای ڈیز ہیں ایل ای ڈی جو اس کے اندر ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہیں کی بورڈ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا تین ایل ای ڈیز ہوتے ہیں اور ان کو آپ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ان کو کیسے آن کر سکتے ہیں کیسے آف کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے جو کو پروسیسرز اور مائکرو پروسیسرز کے لیے جو ٹیسٹ کیسز ڈیفائن کیے تھے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ وہ کون سا پروسیسر ہے ایٹی ایٹی سکس ہے ٹو ایٹ سکس ہے تھری ایٹ سکس ہے فور ایٹ سکس ہے ان کی امپلیمنٹیشنس ڈسکس کی ہیں مور ہم اوور ہم نے C P U I D instruction کی امپلیمنٹیشن ڈسکس کی ہے C P U I D instruction کے بارے میں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ instruction thirty two bit mode کے اندر ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے جو آپ کو program C P U I D instruction کا بتایا گیا ہے اگر آپ کو اس کو سکسٹین بٹ موڈ کے اندر رن کریں گے تو مے بی کسی قسم کی پی سی ہینگ ہو جائے یا آپ کا پروگرام ہینگ ہو جائے کسی قسم کی اس طرح کی ٹربل کریٹ ہو سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی ایسا کمپائلر جو کہ 32 ٹو بٹ پروگرامنگ سپورٹ کرتا ہے اس کمپائلر کے اندر اس کوڈ کو کمپائل کریں وہ آپ کو سی لینگویج کے پروگرام کے طور پہ آپ کو بتایا تھا جس کے اندر ہم نے اسمبلی لینگویج امبیڈ کی ہوئی ہے اس کوڈ کو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی 32 ٹو بٹ کمپائلر جس طرح ویژول سی کا کمپائلر ہے اس کمپائلر کے اندر آپ اس کو کمپائل کرنے کی کوشش کریں پھر مور اوور ہم نے کو پروسیسرز کے جو ٹیسٹ کیسز ڈیفائن کیے ہوئے تھے فرسٹلی یہ دیکھنا ہے کہ کو پروسیسر کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا اور مور اوور اگر کو پروسیسر موجود ہے تو وہ 286 ایٹ سکس کو پروسیسر ہے انیبل میتھس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ two eight six two eight seven coprocessor ہے یا three eight seven coprocessor ہے جو کوئی بھی کو پروسیسر ہے اس کو ڈسٹنگوش آپس میں کیسے کریں گے یہ ہم نے ڈسکشن کی آج کے لیکچر کے اندر نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اسی پوائنٹ سے شاء اللہ تعالی کنٹینیو کریں گے ہم کی بورڈ کو ڈسکس کریں گے آج کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ